مجھے سیف اللہ شہید کا چہرہ یاد ہے جو کچھ عرصہ پہلے میرے پاس آیا تھا مجھے کہا تھا میں بیعت کرنا چاہتا ہوں مگر مجھے فدائی حملے کے لیے بھیجنا میں چھوٹا حملہ نہیں بڑا حملہ کروں گا خوبصورت نوجوان تھا اگر چاہتا تو بہت اچھا رشتہ اسے مل جاتا گورے چٹے رنگ والا مضبوط طاقتور جسم والا حیادار خوبصورت آنکھوں والا میں نے کہا چند دن تربیت کرو تربیت کرتا تھا ہفتے میں دو روزے رکھتا تھا رات کا اکثر حصہ تحجد میں گزارتا تھا جب بھی ملاقات ہوتی کہتا تھا کہ فدائی حملہ کب ہوگا میری اپنے رب کے ساتھ ملاقات کب ہوگی بلاخر سری نگر میں اس نے فدائی حملہ کیا اور انڈیا کی زمین کو اور وہاں کے حکمرانوں کو ہلا کے رکھ دیا دنیا کے کافروں ہماری تنظیموں پہ پابندیاں لگانے کی دھمکیاں دینے والوں امت مسلمہ میں سیف اللہ بہت موجود ہے الحمدللہ امت مسلمہ میں ہوا جیسی بیٹیاں بہت موجود ہیں ہم میں سے تھوڑے لوگ نوٹوں کے پجاری بنے ہیں باقی بہت سارے ابھی رب کو مانتے ہیں اللہ کو مانتے ہیں ہم میں سے بہت تھوڑے تمہارے ٹی وی اور تمہارے سینما اور تمہارے ان کیسینوں کے عاشق بنے ہیں بہت ساروں کو ابھی تک حوروں کا عشق دل کے اندر ہے وہ حضرت محمد عربی کے قدموں میں جا کے گرنا چاہتے ہیں وہ حضرت حمزہ کے غلام بننا چاہتے ہیں وہ اللہ کے نبی کے ہاتھوں سے حوضے کوثر پینا چاہتے ہیں امریکہ میری بات لکھ لینا اس مجمع میں بھی تیرے پاس ہماری شکایتیں پہنچانے والے بہت بیٹھے ہوں گے لیکن قسم اس ذات کی جس نے ہمیں پیدا کیا ہم تجھ سے اتنا بھی نہیں ڈرتے جتنا کوئی انسان مچھر سے ڈرا کرتا ہے تجھے پچھتانا پڑے گا تو نے ہماری ماں بہنوں کے سہاگ اجاڑ کے اچھا نہیں کیا تو نے ہمارے مظلوم بچوں کے سر سے ان کے باپ کا سایہ چین کے اچھا نہیں کیا تو نے افغانستان سے عمارت اسلامیہ ختم کر کے اچھا نہیں کیا تو نے ہم پہ آگ برسا کے اچھا نہیں کیا ایریل شیرون یہودی تو بھی سن لے تو نے فلسطین پہ حملہ کر کے اچھا نہیں کیا ہم لاشوں کے انبار لگائیں گے ہم اپنی کھوپڑیوں کے مینار تعمیر کریں گے لیکن کعبہ کی قسم نہ کل تمہیں خدا مانا تھا نہ آج مانے گے کل بھی کہتے تھے اللہ ایک ہے آج بھی کہتے ہیں اللہ ایک ہے اور وہی سپر پاور ہے